حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی پاک چیز کا صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پاک یعنی حلال اور عمدہ چیز ہی قبول کرتا ہے تو رحمان اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اگرچہ ایک ہی کھجور ہو وہ رحمان کے ہاتھ میں بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ پہاڑ سے بڑی ہو جاتی ہے وہ اس چیز کو اس صدقہ دینے والے کے لیے اس طرح پالتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچھیڑے کو یا اونٹ یا گائے کے بچے کو پالتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو بیالیس